خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کافر تھے انہوں نے دیکھا کہ مار کر چلے گئے انہوں نے جو ہے وہ حملہ کیا پیچھے سے جناب پیچھے سے بھی آگے سے بھی پھر مل کر انہوں نے حملہ کیا اللہ اکبر پھر تو لڑائی ہوئی زبردست ستر صحابہ مارے گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے حضرت کو پھر جبل عہد کے اوپر لے جایا گیا اب بھی وہ جگہ محفوظ ہے پہاڑ کے اوپر ہے جہاں حضرت کو لے جا کر حضرت کا خون شون صاف کیا گیا اور پٹی کی گئی حضرت کو بھی بھی فاطمہ حضرت علی کر رہے تھے اوپر ہے جگہ ابھی موجود ہے اور جہاں حضرت کو زخم لگے تھے وہ جگہ بھی محفوظ ہے اکثر سمجھا سر وہ لوگ جاتے ہیں وہاں مسجد بنا دیتے ہیں سعودی مسجد گرا دیتے ہیں پھر وہ لوگ مسجد بنا دیتے ہیں بہرحال وہاں خاردار تار لگا ہے اور وہ جگہ اب بھی محفوظ ہے سبحان اللہ نبی علیہ و تسلیم کو رخسار مبارک میں دو کڑیاں داخل ہو گئی لوہے کی سمجھا ابو عبیدہ رضی اللہ نے اپنے دانتوں کے ساتھ کھینچ کر وہ کڑیاں نکالی تھی ایک کڑی نکالی تو ابو عبیدہ کا اگلا ایک دانت ٹوٹ گیا پھر دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا یہ دو دانت ابو عبیدہ کے نہیں تھے اگلے سمجھا سی نبی علیہ السلام کی وہ کڑیاں نکالی تھی انہوں نے سمجھا سی <clears throat> بڑی عجیب بات ہے بہرحال جب حضرت کو زخم لگے تو حضرت نیچے گر گئے شیطان نے آواز دیا ان محمد ان قد قتل محمد علیہ السلام قتل کر دیے گا بس یہ آواز دینا تھا صحابہ کے تو پاؤں کھڑ گئے سمجھا تھی ایک پریشانی یہ کہ صحابہ قتل ہو رہے ہیں دوسری پریشانی کہ سالار قتل ہو گیا سمجھا پھر تو ٹھہرنے کا مقصد ہی نہیں تھا کوئی ادھر بھاگے کوئی ادھر بھاگے سمجھا تھی منافق بےمان جو تھے انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دیے کہ محمد علیہ السلام قتل ہو گئے تو فرج ولادین کو کم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ سمجھا کوئی کہے کافروں کے پاس چلو کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے آخر دیر بعد حضرت کو ہوش آئی حضرت خود گڑھے سے باہر نکلے اور بلایا صحابہ کو الیا عباد اللہ علیہ عباد اللہ اللہ کے بندے ادھر آؤ اللہ کے بندے ادھر آؤ جب صحابہ کو آواز ملی تو پھر صحابہ جمع ہوئے اور پھر حملہ آور ہوئے اور کافر شکست کھا کے پھر بھاگ گئے سمجھا سر یہ واقعہ ہوا یہ سن تین ہجری شوال کے مہینے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ بہت بڑا مارکا تھا اسلام کے اندر سمجھا سر بعد میں پھر آپ نے ان کو شہیدوں کو بھی دفن فرمایا دو دو تین تین آدمی ملا ملا کر دفن کیا اب بھی وہ مزارے موجود ہیں یہ حت آیا ہوا ہے حضرت حمزہ کی اور حضرت صہیب کی قبر موجود ہے نشان زدہ ہے باقی قبریں جہاں انہوں نے مٹا دی ہیں بالکل سمجھا وہ ایک دیوار دی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی اتنی اتنی دیوار ہے بڑا احاطہ اس کے اندر چھوٹی دیوار ہے جو اس کا قصہ ہے جہاں پڑھی جمعہ کے بعد ایک صحابی فوت ہو چکا تھا انصاری اس کی نماز جنازہ پڑھی اس کو کفن دفن کر کے شام کے وقت وہاں سے نکل پڑے قریب ہے نا تین میل کا فاصلہ بھی نہیں ہے سمجھا سی پھر سب کے دن یعنی ہفتے کے دن لڑائی ہوئی ہے اب کتاب ذکر فرمایا تو کل ہی مانا دارد کل ہی کا مانا ساری کتابیں تورات انجیل زبور سمجھا یہ ساری کتابیں مراد ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو پہچانے نہیں جاتے تھے ظالموں نے ان کا مسئلہ کیا ناک کاٹا کان کاٹے ہونٹ کاٹے بازو کاٹے یہ پیٹ کاٹ کر جگر نکال کر چبایا وغیرہ وغیرہ حضرت نے جب دیکھا تو حضرت رو پڑے صبر نہ ہو سکا سمجھا کہ اللہ اکبر صبر کیوں یعنی یہ ایک فطرت ہے غلط کہا میں نے صبر نہیں ہو سکا صبر کیا ہے یہ ایک فطرت تھی حضرت کی آخر رحم دل سے فرمایا اگر مجھے اپنی بی بیوی صفیہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو دفن نہ کرتا یہ یہیں رہتا اس کو پرندے کھاتے کیا کے دن میں اللہ سے کہتا کہ تیری وجہ سے میرے چچے کے ساتھ یہ ہوا تھا لیکن مجھے اپنی پھوپھی کا ڈر ہے کہ میری پھوپھی پریشان ہوگی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ زبیر کی ماں سبحان اللہ بی بی صفیہ نے بڑا عجیب جواب دیا بی بی صفیہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا حضرت اللہ کی خاطر شہید ہوا ہے میرا بھائی تو لا ادھر کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے آپ اس کو دفن کرو یا نہ کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ حافظ مکہ جب فتح ہوا تو حضرت کا قاتل آیا حضرت حمزہ کا اسلام قبول کیا نبی علیہ السلام نے اس کو کہا حل تستی وجہ کا انی تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتا ہے کہ میں جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد آ جاتا ہے اور میں پریشان ہو جاتا ہوں کتنی سال بعد چھ سال بعد چھ سال گزر گئے تھے اس نے کہا تھا میرا اسلام قبول ہے فرمایا تیرا اسلام قبول ہے تو جنتی ہے لیکن تم مجھے نظر نہ آ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی حضرت کے سامنے نہیں گیا تھا وہاں سے چلا یا طائف رہتا تھا پھر اس کے بعد جب مسلمہ قذاب کے ساتھ جہاد ہوا تو مسلمہ قذاب کو پھر اسی نے قتل کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ آج میں مسلمہ قذاب کو قتل کروں گا تاکہ میں نے اسلام کے اندر جو ایک بڑا آدمی قتل کیا تھا اس کا میں جواب دوں اس کے بدلے میں کافر بڑے کو قتل کروں گا چنانچہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک بڑے مسلمان کو قتل کیا اور ایک بڑے کافر کو قتل کیا علامہ حرم اسرائیل ہی تو پھر حضرت عبداللہ سلام دونوں شریعتوں پر عمل کی صورت میں کیوں نہ کھائے نیت کا فرق ہے نا جی حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ میں یہ گوشت نہیں کھاؤں گا اور انسان آج بھی بیمار ہو جاتا ہے کتنی پرہیز بتا دیتا ہے ڈاکٹر تو کرتا ہے عبداللہ ابن سلام کی نیت تھی کہ میں شریعت موسویہ پر عمل کروں تو شریعت موسویہ پر عمل کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے ایک ہے بیماری کی وجہ سے کسی چیز کا کھانا بند کر دیا جائے وہ الگ چیز ہے اور ایک ہے کہ کا شرائع میں سے کسی شریعت پر عمل کرنے کی غرض سے کچھ کھانا بند کر دیا جائے وہ اور چیز ہے وہ ممنوع ہے نمونہ دونوں شرطوں کا نمونہ اول پہلا نمونہ ہے اور جب کہ صبح کو نکلے تھے آپ اپنے احل سے جگہ کرتے تھے آپ ایمان والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے جگہ کرتے تھے غدوتا کا معنی معروف یہ ہے جو میں نے کیا ہے کہ صبح کو آپ نکلے اپنے اہل سے اور اہل سے مراد عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے اس کو اللہ نے کیا فرمایا ہے کیا فرمایا ہے اہل کا فرمایا ہے سمجھ رہے ہو لیکن اس پر اشکال ہے زبردست کہ صبح کو آپ کہاں نکلے آپ تو نکلے تھے جمعہ کے بعد کب نکلے تھے جمعہ کے بعد نکلے تھے پھر غدو تک کیوں فرمایا گیا ہے بات سمجھے یہ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ گدوں کا معنی اپنا نہیں ہے صبح والا بلکہ اس کا معنی ہے سرتا سمجھا سی گئے جب آپ لیکن ایک اور تو جی بہتر ہے کہ مدینہ منورہ سے تو آپ نکلے ہیں جمعہ کے بعد کب نکلے ہیں لیکن عہد میں جا کر آپ نے پیڑاؤ کیا رات وہاں بسیرا کیا دوسرے دن جب جنگ شروع کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں تو عائشہ کے خیمے سے نکلے ہیں کیا سمجھ رہے ہو آپ عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے نا بیویوں کو قرآن دادی کرتے تھے ساتھ لے جایا کرتے تھے تو اس سفر میں بی بی عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے گئے ہوں گے اور وہاں خیمہ جو لگایا اپنا تو رات کو وہاں رہے بی بی عائشہ کے ساتھ صبح کو جب نکلے نماز پڑھا کر گھر میں تشریف لائے پھر جب جنگ کا وقت آیا اور نکلے تو آپ عائشہ صدیقہ کے خیمے سے نکلے تھے کوئی سمجھ آیا ہے اب بات صحیح بن گئی اور جب کہ صبح کو نکلے آپ من اہل کا اپنے اہل سے تو بے مقاعد القتال جگہ معین کرتے تھے آپ بٹھاتے تھے آپ ایمان والوں کو مقاعدہ ٹھکانوں پر لل کتاب واقع کے لڑنے کے لیے ٹھکانوں پر بٹھاتے تھے علیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے تھے جاننے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہمت کو فتح نے جبکہ ارادہ کیا دو طیفوں نے جی یہ دو طیفے کون سے ہیں حضرت بنو ہارسا اور بنو سلمہ بنو ہارسا اور بنو سلمہ یہ اوس اور حضرت کی دو شاخیں تھیں حضرت جب وہ بےمان جانے لگا نا عبداللہ ابن اب اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر تو ان دو قبیلوں کے دل میں بھی خیال آنے لگا کہ ہم بھی چلے جائیں چونکہ جنگ نہیں ہے یہ تو وہ زیادہ ہیں ہم تھوڑے ہیں لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا نہیں جانے دیا جب کہ ارادہ کیا دو طے فون ہے تم سے تک چلا جی کہ ہمت ہار دے میں بلّہ ہو بلیو اور اللہ پاک مددگار تھا ان کا اور اللہ پاک مددگار تھا ان کا جی متولی تھا ان کا کب ہمت ہارنے دیتا تھا کب ہمت ہارنے دیتا تھا وعل اللہ دستور عمل ہے اور اوپر اللہ پاک کے یہ سارا کریں ایمان والے نصرت کے دونوں شرطوں کا دوسرا نمونہ حضرت نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میری طرف دیکھو مکہ یہاں تھا مدینہ یہاں ہے شام ادھر ہے تو مکے سے جو قافلہ جاتا تجارت کا مدینے سے ہو کر شام کی طرف جاتا اور جو واپس آتا تو مدینے سے ہو کر جاتا آپ نبی علیہ السلاط و تسلیم نے یہ قافلہ جب جا رہا تھا نا مکہ مکرمہ سے شام کی طرف تو ان پر لوٹ ڈالی تھی سمجھا سی حملہ کیا تھا ان پر اس کو غزبۂ عشیرہ کہتے ہیں بخاری جلد ثانی جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے تفصیل پڑھی ہے پھر جب یہ تجارت کر کے واپس آ رہے تھے تو حضرت کو علم ہوا آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ قافلے کو لوٹنا ہے چنانچہ صحابہ کو لے کر کچھ صحابہ کو تین سو تیرہ کی تعداد میں تھے خالی ہاتھ لے کر آپ چل پڑے ابو سفیان والے بھی تو جاسوس چھوڑتے تھے نا جی وہ قافلے کا سالار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ تھا کافر تھا اس وقت تو اس کو علم ہو گیا کہ میرا پیچھا کر رہے ہیں وہ نیچے چلا گیا کہاں چلا گیا نیچے سمندر کا کنارہ لے لیا سمجھا تھی بدر کا جو مقام ہے نا بدر کا مقام بدر کے مقام سے مغرب کی جانب تیس کلو میٹر سمندر ہے کتنا تیس کلو میٹر وہ نیچے چلا گیا سمندر کا کنارہ لے لیا اور آگے بندے بھگا دیے مکے کی طرف کہ جلدی آؤ میں پکڑا گیا وہ قافلہ جو تھا تجارت کا تقریباً ہر عربی کا اس کے اندر مال تھا تجارت کا سمجھا سی تو ان سب کو غصہ لگا انہوں نے تیاری کی ابو جال بیمان کابے کی چھت پر چڑھ دیا اعلان کیا ادرک عیرکم اپنے قافلے کو پاؤ وہ پکڑا گیا ہے چنانچہ سارے نکل پڑے ایک ہزار کا جرار لشکر مسلح ہو کر آ گیا بدر کے مقام کے اندر بدر کے مقام کے اندر جناب بدر کا مقام جو ہے مدینہ منورہ سے دو راستے نکلتے ہیں کتنی ایک قدیم اور ایک جدید مکے کی طرف سمجھا قدیمی راستہ جو آتے جاتے تھے نا وہ بڑا دور ہے بڑا دور ہے اب جو ہے راستہ بنا ہے یہ طریق الحجرا ہے کیا ہے ہجرت کا راستہ جو نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی نا مکہ مکرمہ سے گئے تھے مدینہ منورہ یہ راستہ قریب ہے یہ پانچ سو کلو میٹر سے کم ہے پانچ سو کلو میٹر سے کم ہے اور پرانا راستہ جو ہے وہ آٹھ سو کلو میٹر سے زیادہ ہے اندازہ فرماؤ کہ پہلے جو لوگ سفر کرتے تھے روڈ بنا ہوا تھا نا نہیں وہ آٹھ سو کلو سے بھی زیادہ تھا لیکن ہجرت والا راستہ جو آپ نے اختیار فرمایا وہ پانچ سو سے بھی چاہے کم ہے یعنی ساڑھے تین چار سو کلو کی کمی ہے اللہ پاک حضرت کو جس آخر وہ دلیل جو تھا رہنما جو تھا وہ ایسا راستہ لے کر گیا حضرت کو جو قریب ہو گئے بہرحال بدر جو ہے وہ کم از کم مدین منورہ سے دو سو کلو دور ہے کتنا دور ہے اب ہم اندازہ کرتے ہیں کہ دیکھو مدینے سے دو سو کلو باہر نکل کر آپ نے یہ لڑائی لڑی ہے حیران ہو جاتا نا بندہ گھر کے اندر لڑنا تو آسان ہے نا جی دو سو کلو کا سفر کر کے جانا پہاڑ ہے ارد گرد اور درمیان میں وہ مارکیٹ کی جگہ ہے جہاں آپ نے لڑائی لڑی ہے بدر والی سمجھا نا صحیح تو بہرحال آپ تشریف لے گئے اب وہ جب گئے تو وہ قافلہ نکل چکا تھا اب آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے قافلہ چلا گیا اور وہ لشکر آ رہا ہے کس کا مقابلہ کریں صحابہ کہتے تھے کہ مقابلہ کریں پیچھا کریں اس کا قافلے کا کیونکہ وہ خالی ہاتھ ہیں ہم بھی خالی ہاتھ ہیں نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ قافلے کے پیچھے جاؤ تو دوں گا لشکر کے ساتھ لڑو تو دوں گا بہتر ہے لشکر کے ساتھ لڑیں صحابہ کہتے تھے کہ ہم خالی ہاتھ ہیں بہتر ہے کہ قافلے کا پیچھا کریں آخر مشورہ ہو گیا لشکر کے ساتھ لڑنے کا وہاں پیڑا ڈالا گیا حضرت کے ساتھی تین سو تیرہ اور وہ خالیا دو تلواریں تھیں سر سمجھا نا سی گھوڑا ایک بھی نہیں تھا اچھا صحیح بہرحال اللہ نے مہربانی فرمائی لڑائی ہو گئی ستر کافر مارے گئے جو سردار تھے ایک دن پہلے آپ نے بدریا وہی اطلاع کی ہاضا مسجد فلان ہاضا مسجو فلان یہاں کل فلانا قتل ہوگا کل فلانا یہاں قتل ہوگا یہاں فلانا قتل ہوگا آخر دوسرے دن لڑائی ہوئی اللہ نے مہربانی فرمائی ستر کافر مارے گئے ستر کافر جو بڑے بڑے باقی بچے ان کو قید کر لیا سمجھا سی تین سو تیرہ غالب اور وہ ستر جو ہے وہ ایک ہزار جو ہے وہ مغلوب ہو گیا صحابہ بھی کچھ شہید ہوئے سمجھا سی کچھ شہید ہوئے دس بارہ آدمی بارہ آدمی شہید ہوئے باقی سارے صحیح سلامت واپس آ گئے جو اس کا ذکر ہے رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور جمعہ کا دن تھا یہ لڑائی جو ہوئی ہے نا غزوہ بدر رمضان المبارک کا مہینہ اور جمعہ کا دن تھا سمجھا سی کرو مانا بعد نے کہا کہ سترہ رمضان المبارک تھی بعد نے کوئی آگے پیچھے اور تاریخیں بھی بتائی ہیں والا قدنا سارا کم اللہ ہو بے بدر سمجھا اور البتہ تاخیر مدد فرمائی تمہاری اللہ پاک نے بدر کے اندر ان تم عزلہ تو حالانکہ تم بالکل کمزور تھے عزلہ کا مانا کمزور کیا مانا ہے کمزور عدد کے اندر بھی عدد کے اندر بھی عدد میں بھی عدد میں بھی عدد کہتے ہیں سامان جہاد کو سمجھا سامان بھی تمہارا کم تھا عدد بھی تمہارا کم تھا عدد عدد ہر لحاظ سے تم قلیل اور کمزور تھے عزلہ کا معنی یاد کر لو یہ عزلہ کا معنی ذلیل نہیں عزلہ کا معنی کمزور یہ معنی کرنا ہے اور تم کمزور تھے فتق اللہ بس ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے لال لکھم تشکر ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو تم تاکہ تم احسان مانو تم اس نعمت کا لال لکھم لال بے مانا کئے ہے جی۔ بولو بولو لال لا مانا تاکہ تم شکریہ ادا کرو یعنی یہ علت ہے اب کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرو تاکہ شکریہ ادا کرو اس لیے کہ جب انسان کے دل میں خوف آتا ہے تو انسان ساری شریعت پر عمل کرتا ہے شریعت پر عمل کا مبدا خوف خدا کیا ہے اور خاص طور پر شکر انسان اللہ کا وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت خوف نہیں ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا فرمایا فتح اللہ خدا سے ڈرو تاکہ تم شکریہ ادا کرو تو خلاصہ یہ کہ تقوی شکریہ کا سبب ہے تکوا شکریہ کا چاہے سبب ہے سمجھ رہے ہو والد صاحب رحمہ اللہ نے مدرسے کا نام جو بدر العلوم رکھا ہے یہ اسی بدر کے اوپر ہے یہ بدر یہ چودہویں والا چاند نہیں ہے سمجھا نا صحیح پہلے مدرسے کا نام تھا دیہات میں بھی رہے ہیں نا چودہ سال چودہ سال دیہات میں رہے ہیں تو وہاں جب مدرسہ نکالا تھا والد صاحب رحمہ اللہ نے تو اس کا نام رکھا تھا مظہر توحید مدرسے کا نام مظہر توحید تھا پھر پتہ نہیں کیوں اس کو تبدیل کر کے بدر العلوم کا نام رکھا گیا سمجھا سر اور ہر جگہ جہاں بھی لکھواتے تھے یہ آیت بھی لکھواتے تھے والا کا دنا سارا کم اللہ ہو بے بدر تم انتم اللہ یہ لفظ بھی لکھوایا کرتے تھے یہ اسی بدر کی طرف منسوب ہے کہ باوجود کمزور ہونے کی اللہ نے مہربانی فرمائی اور ہے بھی ایسے کہ اتنی بڑا مدرسہ پتہ نہیں آپ نے والد صاحب نے کس طرح بنا لیا باہر چندے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے کراچی لاہور لندن امریکہ افریقہ جس طرح جا رہے ہیں لوگ سمجھا کراچی کبھی نہیں گئے چندے کے لیے کبھی بھی لوگ وہاں سے خود چندہ بھیجتے تھے یا جہاں سے ہمارے استاد سے مول عبد الکریم صاحب وہ جاتے تھے مخصوص چند لوگ تھے جو چندہ دیتے تھے بس کسی سے چندہ نہیں لیا باہر سے اور اتنی بڑا مدرسہ بنا لیا گھر بیٹھ کر ایک زمانہ تھا والد صاحب فرماتے تھے کہ میری زندگی میں مدرسے میں پنکھے نہیں لگیں گے یہ مسجد میں تو لگے ہوئے تھے کسی نے لگوا دیے مدرسے میں ایک بھی پنکھا نہیں تھا فرماتے تھے نہیں غلط بات ہے طالب علم جو ہے بغیر پنکھوں کے گزارے کتب خانہ تھا وہاں کمرہ تھا اس میں کتب خانہ تھا شیخ صاحب رحم اللہ تشریف لائے سخت گرمی کا موسم تھا پنکھا نہیں ہے کوئی کسی کمرے میں پنکھا نہیں ہے شاید صاحب کا مول جی پنکھے لگواؤ ضرور جلدی لگواؤ ہاں جی لگوائیں گے انشاءاللہ لگوائیں گے اچھا جی پھر جناب والے صاحب کا جو خیال ہوا کہ پنکھے لگوائیں تو جناب یقین فرماؤ ایک مہینے سے پہلے پہلے سارے کمروں میں پنکھے لگ گئے اگر پنکھے پر قیمت لگتی ہے جو کتنے سارے کمرے ہیں باہر اندر لگے ہوئے ایک مہینے سے پہلے پہلے کسی کو کہا بابا تو دس پنکھے لے کر دے کسی کو کہا تو چار لے کر دے وہ ایک مہینے سے پہلے پہلے دورہ تفسیر شروع ہونے والا تھا گرمیوں کا موسم آ رہا تھا تو ایک مہینے سے پہلے پہلے سارے پنکھے لگ گئے سمجھا سی اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی فرمائی اللہ نے والا کا دن سارا کم اللہ ہو بے بدرن اور البتہ تاکہ مدد فرمائی تمہاری اللہ پاک نے بدر کے اندر درا دراحال تم بالکل کمزور تھے ستا اللہ پت ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے لال تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کرو تم ارتقول ایک ہزار کا لشکر تو کافروں کا آیا ہوا تھا میدان بدر میں انہوں نے صحابہ کو پریشان کرنے کے لیے مشہور کر دیا کہ ہمارا تین ہزار کا لشکر دو ہزار کا اور آ رہا ہے یعنی تین بن جائے گا اللہ نے فرما دیا وہی بھیج دی کہ اگر وہ تین بنیں گے ہم بھی تین ہزار بھیج دیں گے ملکہ تھوڑی دیر کے بعد مشہور ہو گیا کہ نو چار ہزار آ رہا ہے پانچ ہزار بن جائے گا اللہ نے فرمایا اگر وہ پانچ ہزار بن جائیں گے تو میں فرشتے پانچ ہزار بھیج دوں گا ہاں علی اکثم جبکہ کہتے تھے آپ بذریعہ وہی الہی ایمان والوں کے لیے یعنی کافی ہوتا تمہیں کفایت کرے گا تمہیں تقویت قلب کے لیے کس کے لیے تقویت قلب کے لیے سمجھا سی جو کہ امداد کرے گا تمہاری رب تمہارا سات تین ہزار کے ملیکا سے منزلینا اتارے ہوئے آسمان سے اسی غرض کے لیے اتارے ہوئے آسمان سے اسی غرض کے لیے صرف اسی غرض کے لیے نادر ہوں گے کہ تمہاری مدد کریں گے اور کوئی غرض نہیں ہوگی بلا ان تصور کیوں نہیں ان تصور شرط اول اگر مستقل رہے تم اگر خبر کرتے رہے تم بت نمبر دو اور بچتے رہے تم کس بات سے یعنی خلاف اطاعت نہ کرو یعنی خلاف اطاعت نہ کرو وجاتو کم من فور نمبر تین اور آ گئے وہ کافر تمہارے پاس من فور ہمارا اپنے جوش سے جو یہ ہے یہ جو ان کے اندر جوش ہے اور وہ آ گئے تو یم دد کم امداد کرے گا تمہاری رب تمہارا ساتھ پانچ ہزار کے فرشتوں سے مصب مینا وردی پوش سب وردیاں پہن کر آئیں گے باقاعدہ صرف تمہاری امداد کرنے کے لیے آئیں گے لیکن وہ نہیں آئے اللہ نے بھی فرشتے نازل نہیں کیے کیا سمجھ رہے ہو تین ہزار اور پانچ ہزار کی صرف افواہ تھی اور حقیقت نہیں تھی نہ تین ہزار آئے نہ پانچ ہزار آئے اس لیے اللہ نے بھی نہ تین ہزار نازل کیے نہ پانچ ہزار ایک ہزار آئے اللہ نے ایک ہزار فرشتے نازل فرمائے سمجھ آئیے بات ایک ہزار کافر آئے تھے اللہ نے بھی ایک ہزار فرشتے نازل فرمائے تھے جس کا ذکر انشاءاللہ سورہ توبہ میں آئے گا انفال میں اور تین ہزار اور پانچ ہزار آئے نہیں تھے صرف بات تھی اللہ نے فرما دیا اگر وہ آ گئے تو میں بھیج دوں گا لیکن وہ نہیں آئے اس لیے اللہ نے بھی نہیں بھیجے سمجھا سی کرو مانا بلا ان تصبرو بلا بس تو نہیں اگر صبر کیا تم نے اور ڈرتے رہے تم خلاف اطاعت سے اور آ گئے وہ کافر تمہارے پاس اپنے جوش سے جو یہ ہے تو مدد کرے گا تمہاری رب تمہارا ساتھ پانچ ہزار کے فرشتوں سے مصب مینا بردی پوش وما جالہ اللہ وما جالہ اللہ حکمت امداد بل ملح کا نمبر اول جی۔ پہلی حکمت ہے امداد بن ملائکہ کی اور نہیں کیا امداد کو اللہ پاک نے مگر خوشخبری غلبے کی واسطے تمہارے والے پاک نمبر دو ملت ہے دفاع مزرت اور تاکہ مطمئن ہو جائیں دل تمہارے اضطراب سے کس سے اضطراب سے جو دل مسترف سے اضطراب سے دل تمہارے بھیا خبر کے ساتھ ورنہ تو نہیں ہے حقیقت مدد مگر صرف اللہ کی طرف سے جو غالب حکمتوں والا ہے لے جا پتا وجہ سالس چل کا ہے بالا کا سارا کم اللہ ہو بے بدرین لے جپتا چل کا ہے آج ناسارا کے متعلق ہے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے کیوں تاکہ ختم کر دے دے ایک تحفے کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کافروں کے ایک تحفے کو ختم کرنا چاہتا ہے لجکتا کا معنی لکھا ہوا ہے جان سے ہلاک کر دے وے یہ مانا نہیں لکھا تو کوئی حرج کی بات نہیں یاد ہو گیا تمہیں تاکہ ختم کر دے وے پتا کا مانا ختم کرنا بتا اور کیا تاکہ ختم کر دے وے ایک طیفے کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ابو پر لکھا ہے چنانچہ ستر قتل کیے گئے چنانچہ ستر قتل کیے گئے او یک بیتا ہوں یا نمبر دوم یا دلیل کرے ان کو باوجہ شکست کے باوجہ کے ان کو دلیل کرے بس واپس جائیں وہ خائبین نامراد ہو کر نامراد ہو کر وہ واپس جائیں لہ صلاح کا من المر شیون تقسیم مائے عہد ہے اس آیت کی شان نزول میں مختلف روایات ہیں ایک روایت عہد کے بارے میں بھی ہے کوت کے اندر جب نبی علیہ السلاط و تسلیم زخمی ہوئے تو آپ نے بد دعا فرمائی اللہ نے یہ آیت نادر فرما دی لہ کا من المر آیون نہیں ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے نیچے لکھا ہوگا نہ علم نہ قدرتن نہ علم نہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ عذاب میں آئیں گے ہلاک ہوں گے یا مسلمان ہو جائیں گے اور نہ آپ کو قدرت ہے سمجھ رہے ہو نہ علم ہے اور نہ قدرت ہے نہ یہ آپ کے اختیار کے اندر نہ علم نہ قدرت من الامر شیون اس معاملے سے کوئی چیز او جتوبہ علیہم او جتوبہ سے پہلے کیا اما جوہ لے کا ہوں اما پس کا ہوں یا تو یہ کہ ہلاک کر دے وے ان کو یا رجوع کر لے وے اوپر ان کے یا عذاب دے وے ان کو آخرت کے اندر جو ازبہ ان کے نیچے آخرت میں لکھا ہے آخرت کے اندر اس لیے کہ جوہلے کا جو پہلے نکالا ہے نا وہ دنیا کے متعلق ہے یا دے وے ان کو آخرت کے اندر ان ظالمون لکھا ہے نیچے علت عذاب کیا لکھا ہے علت عذاب سمجھا سی پت بے شک یہ ظلم کرنے والے ہیں یہ ناحق پر ہیں سمجھا ولی اللہ معافی سماواد ہے علت ہے کیا ہے علت ہے اور صرف اللہ کے لیے ہے معافی سماواد تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں حضرت للہ معافی سماواد کا مانا شاہ عبد القادر رحم اللہ نے بڑا عجیب کیا ہے اللہ کا مال ہے للہ ہے کا مانا تو وہاں بڑا جی مانا ہے اللہ کا مال ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور وہ چیزیں جو زمینوں میں معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اسلام نصیب کر کے معاف کرتا ہے اسلام نصیب کر کے جس کو چاہتا ہے یہ شاہ نیچے لکھا ہے منیب چلکا جی۔ ہے منیب بجو عزیب و شاہ اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے موت کے ذریعے جس جی۔ کے ذریعے موت اعلی شرک کے ذریعے شاہ جس کو چاہتا ہے اور ضدی کو اللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں جا او الذین آمنو سے جہاد کے بعد مضمون انفاق شروع ہو رہا ہے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جہاد اور انفاق کا مضمون آئے گا دے دو مضمون بھی اصلی مضمون ہیں اب جناب یہ <clears throat> سمجھو بات ایک بات مجھ سے رہ گئی ہے ابھی غزب عہد کا قصہ ہے نا اس من اہل کا تو مقاعد کہاں ہے وہاں اس تو اس غدوتا پر دفاع شبو لکھا ہے نہیں لکھا تھا اس لیے بات رہ گئی ہے یہ لکھ لو دفاع شبو کا لفظ میں بتاتا ہوں یہ ضروری بات ہے امر سے مراد جنت یا جہنم کا امر ہے کیونکہ حضرت نے بد دعا کی نا اللہ علیہ کا بے فلاں علیہ کا بے فلاں فلانے کو برباد کر فلانے کو برباد کر اللہ نے فرمایا آپ کے بس میں یہ نہیں ہے چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے خالد بن ولید پر بد دعا کی نا آپ نے اگر میں عہد کی بات کر رہا ہوں وہ پھر خالد بن ولید سیف عمین سیوف اللہ بنے نہیں بنے ہاں اچھا کیا کہا میں نے حضرت شبوں کا جواب ہے یہ شب و جہاد پر بھی ہے اور رسالت پر بھی ہے شبو یہ ہے کہ اگر یہ سچا رسول ہے تو عہد میں پھر اس کو شکست کیوں ہوئی ہے سمجھ آیا ہے جواب کیا آیا جواب یہ آیا کہ عہد میں جو شکست تھی وہ آزمائش تھی اور نبی علیہ السلاط و تسلیم کے فرمان پر عمل نہ کرنے کی بنا پر تھی ورنہ دیکھو بدر کے اندر اس سے بھی کم تھے لیکن فتح اللہ پاک نے عطا کر دی ہے سمجھ آیا نا بھائی ورنہ بدر کے اندر اس سے بھی کم لوگ تھے اور اللہ نے کیا فتح عطا کیا تھا فرمائی فتح عطا فرمائی معلوم ہوا تھی اور نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تھی کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ درے کو نہ چھوڑنا پہاڑ پر بیٹھے رہنا جا رومات کو فرمایا تھا وہ نیچے اترا ہے اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اچھا سی اب انفاق کا مضمون ہے لیکن سمجھو کہ سود کے مسئلے کو جہاد کے ساتھ کیا مناسبت ہے جہاد کا ذکر ہوتے ہوتے لا تاکل الربا آ گیا بڑا لطیف ربط ہے ربط کیا ہے جہاد میں جان کی قربانی ہوتی ہے نہیں ہوتی تو جان کی قربانی کا ذکر تھا اب وہ لوگ جو جان تو قربان نہیں کرتے پر مال بھی قربان نہیں کرتے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ قرضہ دیتے ہیں تو سود لیتے ہیں ان پر ہیں تو سمجھ آیا ہے جی۔ رب تو سمجھ آ گیا ہے پہلے کس کا ذکر ہے بولتے نہیں ہو چودھری بنے بیٹھے ہو تو کس کا ذکر تھا جہاد کا جان کی قربانی کا اب اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جان تو قربان نہیں کرتے پر مال بھی قربان نہیں کرتے بلکہ قرضہ دیتے ہیں تو سود لیتے ہیں ان پر زجرات ہیں یا ایو الدین آمنو اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا لاتا تاکل الربا نہ کھاؤ تم ربا کو اضاف مضافا دونا در دونا دوہرا در دوہرا دوہرا در دوہرا میری طرف دیکھو ربا دو قسم ہے ایک بسیط اور دوسرا مرکب سنو سنو بسیط اور بسیط کیا ہے بسیط یہ ہے کہ زید قرضہ دیتا ہے امر کو ہزار روپیہ کہتا ہے جب رمضان تک اگر تو نے قرضہ ادا کر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں بارہ سو روپیہ لوں گا یہ ہے سود مفرد اور بسیط اس کو کہتے ہیں مرکب کیا ہے کہتا ہے یکم رمضان تک دے دیا تو ٹھیک ورنہ بارہ سو لوں گا پندرہ رمضان تک پندرہ رمضان کو دے دیا ٹھیک ورنہ چودہ سو لوں گا یکم شوال تک یکم شوال کو دے دیا ٹھیک ورنہ سولہ سو لوں گا پندرہ شوال تک یہ ہے سود مرکب کیا ہے سود مرکب ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اضاف مضافہ کی قید لگا دی ہے معلوم ہوا کہ سود مرکب حرام ہے اور مفرد حلال ہے جی جواب یہ ہے کہ اضاف آف مضافہ کی قید احتراضی نہیں بلکہ اتفاقی ہے یہ قید احتراضی نہیں بلکہ اتفاقی ہے کیونکہ ان لوگوں میں اس بات کا رواج تھا تو اللہ نے اس کو ذکر کر دیا ہے ورنہ احتراض مقصود نہیں ہے پیچھے پڑھ رہے ہو اتق اللہ وزرو ما باقیہ اور باقارہ میں گزر آیا نہیں مطلق حکم گزر آیا اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا نہ کھاؤ تم ربا نہ لو تم ربا دوہرا در دوہرا اللہ نسخہ عمل اولا جی۔ عمل کا پہلا نسخہ ڈرتے رہو اللہ پاک سے سمرا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے بتا کنارا تخویف اخروی سمرا نمبر دو ہے اور ڈرتے رہو تم آگ سے اللہ تی شدت نار جی۔ وہ آگ جو تیار کی گئی ہے دراصل وقت کافرین کے اور عزت کے نیچے دراصل لکھا ہے پہلے وہ پیچھے باقاعدہ کی ابتدا ہے واطی اللہ اصول فوج نمبر اول جی چل گائے اور خوشی سے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سمر اطاعت ہے امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ گے آخرت کے اندر بسار او الا مغفرتن بشارت اخروی چل گائے اور جلدی کرو تم طرف بخشش کی اپنے پروردگار سے پروردگار کے بخشش کی طرف دوڑو کیا مانا یعنی وہ کام کرو جو مغفرت کا سبب بنے وہ افعال اعمال اختیار کرو جو مغفرت کا سبب بنے وہ جنت اور جنت کے چوڑائی اس کی آسمان اور زمینیں ہیں سارے آسمان ساری زمینوں کی عرض اور چوڑائی ہے زیادہ پیچھے سمجھایا ہوں پچھلے پارے کے اندر کہ سوال ہوتا ہے کہ جب کم سے کم جنتی کو دنیا اور دنیا کے دس مثل دیا جائے گا تو پھر پتہ نہیں کروڑوں کے حساب سے اربوں کے حساب سے جنتی اور ان کو کتنا کتنا ملے گا یہ تو کم ہے تو کتنی جواب دیے تھے بلکہ تین پہلا جواب ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر آسمان کو آسمان کے ساتھ یوں ملایا جائے اور پھر ان کے ساتھ سات زمینیں یوں ملائی جائیں یہ عرض ہے یہ کیا ہے ہے تو طول پتہ نہیں کتنا ہوگا دوسرا جواب میں نے کیا دیا تھا ہاں؟ دوسرا جواب یہ تھا کہ انسان کے سامنے چونکہ سب سے بڑی چیز یہ آسمان و زمین ہے کیا ہے اس سے بڑا جسم اور کوئی نہیں ہے اس لیے اللہ پاک نے اس کی مثال دی ہے ورنہ تو جنت کی چوڑائی یا طول جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہوگا انسانوں کے سامنے چونکہ یہ چیز سب سے بڑی تھی اس لیے اس کا کیا ہے نام لیا ہے تیسرا جواب کیا تھا تیسرا جواب یہ تھا کہ کم از کم کے اندر تشریح ہے کہ کم از کم اتنی ہے زیادہ پتہ نہیں کتنی ہوگی یاد ہے اب یہ لکھا ہوگا تمہارے پاس چوڑائی اس کی آسمان اور زمینیں ہیں لکھا کم از کم جی۔ زیادہ کی نفی نہیں ہے اور کیا لکھا ہے اچھا خیر کرو مانا تیار کی گئی ہے وہ وقت متقین سے متقین مستقین بلکہ مفتحقین جنت اللہ دینا سے گونا اللہ جانا میں اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو جنت کا موجب ہے حضرت اب دو فریق آ رہے ہیں متقین کے ایک اعلیٰ فریق اور ایک ادنا فریق اللہ دینا دین جنفکون بلکہ فریق اول کا بیان جی کا جی۔ فریق اول کا یعنی جماعت اعلیٰ وقت اول کیا ہے پہلی صفت وہ جو خرچ کرتے رہتے ہیں پہلی صفت خرچ والی آ جاتی ہے سمجھا خرچ کرتے رہتے ہیں پھر سرائے بدر رائے بیچ فراخی کے اور تکلیف کے خوشی کے اندر یعنی فراخی کے وقت اور تکلیف کے وقت بلکہ زمین القاعدہ اور روک لینے والے غصے کو کا زمین مانا روک لینے والے غصے کو قادر بھی ہیں کہ اگلے کو مار کر گالی دے کر غصہ نکالیں لیکن روک لیتے ہیں بل آفینا نمبر تین اور معاف کرنے والے لوگوں کو ان کی تفصیلات اور اللہ تبارک و تعالیٰ دو طرف احسان کرنے والوں کو بلدین اضا فالوفہ شکن فریق فانی کا بیان جی، جی۔ کم درجے کے لوگ اور وہ لوگ جب کرتے ہیں کوئی کھلا گناہ بے حجی کا گناہ سمجھا سی کیا لکھا ہے حقوق العباد لکھا ہے جی العباد ہے سمجھا کھلا گنا جس میں اوروں پر زیادتی ہو جس میں غلط لکھا ہے غلط لکھا ہے عورتوں پر اوروں پر مانا دوسروں پر زیادتی ہے حقوق العباد جو ہے نا جی حقوق العباد کا مانا اوروں پر زیادتی ہے دوسروں پر اوروں اوروں کہتے ہیں دوسروں کو جس میں اوروں پر زیادتی ہو ظلم حقوق اللہ یا ظلم کرتے ہیں خاص اپنے نفسوں پر ذکر اللہ مان یاد کرتے ہیں اللہ پاک کو اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں سخت فرول جنوب اخلاح اعمال پس مافیاں مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے سبحان اللہ اور ہے کون جو معاف کرے گناہوں کو سوائے اللہ پاک کے اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہی کون کہ جس سے معافی مانگی جائے یو فرو ستیمائے استغفار کیا لکھا ہے اصرار نہیں کرتے اور نہیں دوام کرتے اوپر ان گناہوں کے جو انہوں نے کیا ہے جو گنا انہوں نے کیا اس پر دوام بھی نہیں کرتے وہ ہم یا لمون اسلح عقائد جی۔ حال ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں کیا جانتے ہیں کہ توبہ کے گنا برا کام ہے توبہ ضروری ہے اللہ تعالی غفار ہے اور سمجھ رہے ہو جی۔ گنا برا کام ہے توبہ ضروری ہے اللہ تعالی لکھا ہے میں نے کہا جی کر رہے ہیں کہ چلو چلتا ہے جان چھوٹے جان چھوٹے بندھے پڑے ہیں وہ ہم یجماحون رسیاں توڑوا رہے ہیں کہ بس رسی نکلے گردن سے اور بھاگے پیچھے جلدی کہ گنا برا کام ہے لکھو ہمت کرو کہ گنا برا کام ہے توبہ ضروری ہے اللہ تعالی غفار ہے اللہ تعالی رکھ لیا ہے میری طرف سے میں فائدہ کر دوں توبہ اور استغفار کا فرق ہے توبہ اور استغفار کا ایک رکن ہے توبہ کے تین رکن ہیں استغفار کا ایک رکن ہے اللہ سے معافی مانگی جائے ندامت علی الماضی کہ ماضی پر نادم ہو کر استغفار کرے جا اللہ مجھے معاف کر دے بس آئندہ کا کوئی وعدہ نہیں کرتا اور توبہ کے اندر کتنی کام ہیں تین پہلا کام ماضی پر نادم ہو کر استغفار کرنا ماضی پر نادم ہونا ایک کام فی الحال استغفار کرنا آئندہ کے لیے وعدہ کرنا کہ نہیں کروں گا کتنی کام ہے تین کام ہے استغفار میں کتنی کام ہوتا ہے اور توبہ میں کتنی ہوتی ہیں تین ہوتے ہیں الا ایک چلکائے دونوں فریق کے لیے بشارت اخروی ہے یہ لوگ متقین بدلہ ان کا بخشش ہے ان کے پروردگار کی طرف سے اور باغات ہوں گے بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہرے ہمیشہ رہنے والے بیچ ان کے اور بڑی اچھا بڑا اچھا حق الخدمت ہے کام کرنے والوں کا اجر کا معنی حق الخدمت اور بڑا اچھا حق الخدمت ہے کام کرنے والوں کا بس قد خلط من قبل کم جو لوگ سود کھاتے ہیں جہاد نہیں کرتے ان کے لیے تخویف دنیا بھی ہے دنیا کے عذاب کا ڈراوا تاکہ گزر چکے تم سے پہلے سونا نن کئی واقعات کیا لکھا ہے کئی واقعات فصیر فی الارض اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو اگر کرنا چاہتے ہو تو پس چلو پھرو تم زمین میں فن ہاں، ضرور غرض خیر پس دیکھو تم کیسے تھا انجام جٹلانے والوں کا جٹلانے والوں کا کیا انجام نکلا ہاگا بیان الناس یہ مضمون کیا یہ مضمون کافی بیان ہے بیان ان کی تنوین تعظیم کی ہے کافی بیان ہے واسطے لوگوں کے وہ دن اور رہنما ہے علمن اور پرانی بات آ گئی رہنما ہے علمن تاکہ حق و باطل کو سمجھیں جی۔ تاکہ حق و باطل کو سمجھیں وہ تن اور نصیحت عمال جی۔ اور نصیحت عام عمل کرے گا جو اس کے لیے وعد ہے تاکہ اس کے موافق عمل کریں لل مستفیدین جی۔ لیکن واسطے ڈرنے والوں کے جن کے دلوں کے اندر ڈر ہے ولا تہنو ولا جنو یاداں مضمون جہاد جی۔ پھر آ گیا یادہ مضمون جہاد سمجھا عہد کے مضمون ہے لکھا ہے اگر اس وقت مغلوب ہو گئے ہو تو اگر اس وقت تو کیا ہوا بلا تہنو نہ کمزور ہو وہ نہ ہمت ہارو بلا تہذن ہو اور نہ مغموم ہو وہ ان تم آلونا اور تم ہی بلند رہو گے آخر میں اور تم ہی بلند رہو گے آخر میں ان کن تم مومنین اگر رہے تم ایمان والے پورے مومن مقتضیات ایمان تم نے پورے کیے سمجھا اگر تم رہے ایمان والے ایم سب تم کرون اگر پہنچے ہیں تمہیں آج زخم زخم لگے ہیں تو جزا مقدر ہے تو گھبراتے کیوں ہو اس میں حکم ہیں تو گھبراتے کیوں ہو اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری فقد مسل قوما حکمت اولا تب تاکہ پہنچے ہیں قوم کافروں کو بھی تو زخم مسل اس کے گزشتہ سال انہوں نے بھی تو زخم کھائے تھے تم نے ان کے ستر قتل کیے تھے بدر کے اندر اور ستر قید کیے تھے تب تاکہ پہنچے ہیں قوم کافروں کو بھی تو زخم مسل اس کے ایام اور ہمارا معمول ہے لکھا ہے جی۔ اور ہمارا معمول ہے کہ یہ دن کون سے دن غالبیت مغلوبیت والے جی۔ غالبیت مغلوبیت والے ندا ویلوہا عدلتے بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو درمیان لوگوں کے پھیرتے رہتے ہیں ہم ان کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو درمیان لوگوں کے یا علم اللہ والے اللہ کے بارے میں ایک قول تو یہ کہ واب زائدہ ہے کیا ہے واو زیدہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ واو آتفا ہے اور اس کا ماتو فلے لے زہرا امرا کم کیا لے جیرا امرا کم تاکہ ظاہر کرے اللہ پاک تمہارے معاملے کو اور تاکہ جان لے اللہ پاک ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا آمنو کے لکھا ہے جو مخلص ہیں چلکا جی۔ ہے جو مخلص ہیں وجہ تاخیر کم شہادا نمبر تین اور تاکہ بنائے تم میں سے بعض کو شہید اور میاں مغلوب نہ ہوتے تو شہید کیسے ہوتے بڑی بات ہے آخر شہادت والا مقام بھی تو دینا تھا نا امت محمدیہ کو اور صحابہ کرام کو تو مغلوب ہوتے مارے جاتے تو شہید بنتے شہید کیسے بنتے آخر اللہ پاک فرماتے میں نے شہید جو بنانے تھے اور تاکہ بنائے تم میں سے بعضوں کو شہید واللہ جملہ موتارزہ گا دفاع شبو جی۔ کہ ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے ہاں ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کی جو غالبیت ہے وہ محبوبیت کی وجہ سے ہوئی ہے فرمایا نہ نہ بلّا اللہ پاک نہیں دوست رکھتے ظالمین کو جو محف اللہ حضرت یہ بھی بعض اوقات کا حضرت بعض لوگ کہتے ہیں کہ باپ زیدہ ہے لیکن اس کو زیدہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ مقبل پر خزہ وغیرہ پر معطوف ہے اور تاکہ صاف کر دے اللہ پاک ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ان کے قلب کو صاف کر دے ہوئے کس طرح کیونکہ مصیبت میں اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہوتا ہے مصیبت میں اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہوتا ہے انسان پر مصیبت نہ آئے نا بگڑ جاتا ہے بندہ مصیبتیں آتی ہیں تجربہ ہوتا ہے اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہوتا ہے بجم حقل کافرین اور مٹا دے وے کافرین کو کیا کرے حیران ہو جاتا ہے بندہ کافروں کو اللہ غالب کرتا ہے تاکہ مٹا دے بھائی غالب کرنے کے بعد مٹانے کا کیا مطلب ہے سن رہے ہو جواب حاشیے پر لکھا ہے اصل بات ایک اور ہے میری طرف دیکھو سمجھ لو پہلے اگر وہ کافر ہر وقت مغلوب ہوتے رہیں تو کبھی بھی وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئیں گے نتیجہ یہ کہ وہ پھلتے پھولتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے اس طرح اللہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں کبھی مسلمانوں کو شکست کبھی مسلمانوں کو فتح تاکہ کافر جرت کر کے آگے بڑھیں اور پھر مارے جائیں بھائی ایک دشمن تمہارے مقابلے میں آتا ہی نہیں ہے سرے سے تو وہ بچا رہے گا نہیں بچا رہے گا دشمن جب مقابلے میں آئے گا تو آج نہ صحیح کل تو مارا جائے گا سمجھ گئی بات دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر تمہارے اوپر تمہارے مقابلے پر جرت کریں گے اور تمہارا مقابلہ کریں گے میرے قہر کو جوش آئے گا اور میں ان کو ہلاک کروں گا اگر وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو میرے غضب کو جوش نہیں آئے گا وہ تمہیں کچھ کہیں گے تمہیں قتل کریں گے تمہیں ماریں گے میرے غضب کو جوش آئے گا میں ان کو ماروں گا حاشیے پر کہیں لکھا ہوا ہے اس کے دو طریق ہیں اس کے نمبر اول جرت زیادہ ہو نمبر دوم کار خدا بندی ہوا ہے نا بھائی ہاں، بس جی کے بعد آگے تفصیل لکھی ہوئی ہے کرو امانا بجم حقل کا اور مٹائے کافرین کو ام حسب تم انتد خل الجنتا زجر ہے جہاد نہ کرنے والوں پر یا جو بھاگ گئے تھے ایا گمان کر لیا تم نے جو کہ داخل ہو بو گے تم جنت کو خصوصیت کے ساتھ لڑکا سنو بات مطلق جنت تو ہر مومن کو ملے گی مطلق جنت ہر مومن کو ملے گی جہاں خصوصیت جنت مراد ہے درجات اولیا شہدا والے درجات مراد ہیں یا مومنین اعلی درجے والے درجات مراد ہیں سمجھ رہے ہو آج تو پھر سے پیچھے والی سب ہی خالی ہے اللہ اکبر مانا کرو صحیح آیا حاضر یہ درجات اولیا مراد ہیں کیونکہ مطلق درجات تو جہاد نہ کرنے والوں کو بھی مل جائیں گے مجاہدین اور شہداء کو جو درجات ملتے ہیں کیا تم نے یہی گمان کر لیا کہ بغیر جہاد کے وہ درجات اعلیٰ ہمیں مل جائیں گے یہ کہ داخل ہو گے جنت کو خصوصیت کے ساتھ ولما یا اللہ مل اور ابھی تک نہیں جانا اللہ پاک نے پرانا مانا چاہے ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ پاک نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے اور ابھی تک نہیں معلوم کیا صابرینا ثابت قدم رہنے والوں کو جہاد میں ثابت قدم رہنے والوں کو جہاد میں ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا ایسے جنت مل جائے گی اللہ امتحان لے گا خوب کھولے گا بات کو کہ مخلص کون ہے منافق کون ہے سمجھا سی یہ ایک چھوٹی سی بات ہے آپ تو ماشاءاللہ بڑے اللہ میں ہو نہب کے دورے پڑھے ہوئے ہیں ازبر کیے ہوئے ہیں سارے کہ ولما یا عالم اللہ تو مجرور ہے نا مقصور ہے مجرور ہے چاہے اس لیے کہ التقا ساکنین تھا نا کیا تھا یا عالم تھا نا لما جازم ہے یا عالم تھا آگے الف بھی ساکن میم بھی ساکن تو اس لیے اس کو کسرا دے دیا گیا یا عالم اللہ پڑھا گیا آگے اللہ دین منکم کے بعد وجہ علامہ یہ مفتو کیوں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے آپ حضرات کے لیے تو چھوٹی باتیں زبر دیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھا سی ہم جیسے لوگ جو ان باتوں میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ منسوخ کیوں ہے یہ مفتو کیوں ہے سمجھا سی بڑے لوگ تو چھوٹی باتوں کو نہیں دیکھا کرتے بڑے لوگ بڑی باتوں کو دیکھا کرتے ہیں جی دو باتیں ہیں کتنی ہیں دو, دو ایک تو یہ ہے کہ یالم معطوف ہے پہلے یالم پر کس پر تو جس طرح پہلا یالم مجزوم ہے یہ دوسرا یالم بھی کیا ہے مجزوم ہے لیکن پہلے یالم پر کیا دے دیا گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے زیر دی دی گئی اور دوسرے پر کیا دے دی گئی ہے زبر دے دی گئی ہے یہ ایسا بھی ہوتا ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے پہلے ساکن پر زیر بھی دیتے ہیں اور زبر بھی دیتے ہیں نہیں پڑھا تم نے حرف کے اندر پڑھا ہوا ہے نحب کے اندر پڑھا ہوا ہے نحب ارشاد الصرف علم الفیغ نحب میر ہدایت النحب کافیہ شرح جامی الحمد للہ یہی تا مبنی یاد یہ وفاق کی مہربانی اور برکتیں ہیں پہلے زمانے میں المرفوعات سے پڑھتے تھے اب وفاق نے کہا کیا ضرورت ہے المرفوعات سے پڑھنے کی الحمد للہ یہی سے پڑھو الحمد للہ کے بعد کلمہ کلام کی بات کے اندر حاصل معصول کی بات پرانے مولوی جو ہیں حاصل معصول کی بات مشہور تھی اور کہاں پڑھ رہے ہو شرح جامع عبد القور جی حاصل معصول کی بات پڑھ رہے ہیں یہ کیا بتا حاصل معصول کی بات میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور آج طالب علم کو پتہ ہی نہیں چلتا حاصل ہو معصول ہو کیا ہے اور گزر جاتے ہیں ماشاءاللہ پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ شرح جامی جو ہے یہ ملکے کی کتاب ہے شرح جامی پڑھنے سے ملکہ کھلتا ہے بندے کا اور بلکہ علماء فرماتے تھے کہ شرح جامی پڑھنے سے جس کا ملکہ نہیں کھلا تو کبھی اس کو ملکہ ہو گئی نہیں سی رہتے اور ہے بھی ایسے تجربہ تھا لیکن اب تو ملکے کا پتہ نہیں کہ ملکہ ہے ہی کیا وفاق کا امتحان دو اللہ اللہ خیر جی یہ جدن فند آ گئی پگڑی آ گئی اللہ اللہ خیر پڑھ کر فارغ ہو گئے ایک بندہ مولوی لکھ رہا تھا رسالے کے اندر مسخری لکھ رہا تھا کہتا تھا نصاب میں تغیر تبدل کرو مجھے ایک مولوی ملا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے شرح جامی چار مرتبہ پڑھی ہے اور کیا ضرورت ہے چار مرتبہ پڑھنے کی شرح جامی سمجھا سر والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے کہ والد صاحب کی شرح جامی مشہور تھی شرح جامی مختلمانی ہدایات جلالین فرماتے تھے تین کتابیں ہیں ہدایہ جلالین اور شرح جامع یہ مرکزی کتابیں اس کے ذریعے بندے کو ملکہ کھلتا ہے پتہ چلتا ہے کتاب کے مطالعے کا اب تو ماشاءاللہ جلالین کا پہلے دن ایک ورق سمجھا اور اس کے بعد پاؤ پاؤ ایک پاؤ گھنٹے کے اندر سبحان اللہ نہ پتہ چلے کہ ابتدا کہاں سے ہے نہ پتہ چلے انتہا کہاں ہے جی؟ تو فرماتے تھے کہ ایک بستی مولویان ہے جہاں یہ شمس العلوم پہلے تھا صاحب پڑھاتے تھے یہ مولوی شریف اللہ صاحب جو شمس العلوم کا محتمم ہے یہ اور مولوی عبد الشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ وہ خطیب جو مشہور گزرے ہیں اور ایک مولوی مولوی قاسم یہ تین ہم سبقتے والد صاحب کے بعد ارشاد نہ حمیر میت شرمیت پڑھے ہیں یہ سمجھا ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم بستی مولویان مولوی شریف اللہ صاحب لے گئے دعوت کر کے جلسہ تھا ان کا مول الشکور دین پوری بھی تھے مرحوم مغفور بڑے اچھے انسان تھے والد صاحب نے کہا مول شریف اللہ جی صحیح کہ مول الشکور سے تاریخ تو لے کر دو مجھے بدرلوم کے لیے جلسے کے لیے بس وہ ایک اختلاف تھا نا حیات مماد کا وہ درخواستی صاحب کے زیر اثر تھے کو جلتے بھی تھے کچھ ان سے ایک دفعہ خان پور گئے تو مول شکور صاحب آگے والے صاحب کو ملنے کے لیے مخدن میں گئے والے صاحب وہ استاد سے لمبا قصہ ہے عبد شکور صاحب نے کہا تھا آج میرے گھر چلو گھر ان کا تھا مکی مسجد ہے خان پور کے اندر درخواستی صاحب کے گھر کے ساتھ والے صاحب نے کہا میاں مجھے نہ لے جا صاحب ناراض ہوں گے تیرے ساتھ خام خا تو پریشان ہوگا نہیں حضرت چلو میرا گھر ہے آپ میرے استاد ہو یہ ہے لیکن ہوا بھی ایسے اتنی ناراضگی ان پر آئی مول ابد شکور سے تاریخ تو لے کر دے والد صاحب نے پھر یہ بھی کہہ دیا پتہ نہیں وہ تاریخ دے گا یا نہیں دے گا بڑا آدمی بن گیا ہے تو مولی شریف اللہ صاحب نے خود کہا میں بھی تھا تیس چالیس بندے بیٹھے تھے کہنے لگے کہ حضرت وہ کیا مول الشکور صاحب کو وہ بات یاد نہیں آئی والد صاحب نے کہا کون سی تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ ہمیں شرمیت میں ترکیب نہیں آتی تھی تو آپ نے ہمیں اتنا مارا اتنا مارا کہ ہمارا پیشاب نکل گیا وہ بات یاد نہیں ہے والد صاحب کی مار اللہ معاف کرے مشہور تھی بڑا مارتے تھے تو باپ کو تو بار تو بہت بڑے بڑے ڈاڑھی والے طالب علم جو تھے وہ ڈرتے تھے ان سے طریقہ ان کا کیا تھا طریقہ یہ تھا کہ صبح کو پڑھانا شروع کرتے نماز کے فوراً بعد وہاں بدلی میں ارشاد استقب سے شروع کرتے پڑھانا ارشاد سے شروع کرتے سارے طالب علم موقوف والے والے بھی بیٹھے ہیں اندر سما ہو رہا ہے ارشاد استار والے پڑھ کر گئے پھر اوپر والے آ گئے پھر وہ پڑھ کر گئے پھر اوپر والے آ گئے کرتے کرتے بڑے بڑے سبق ساڑھے گیارہ بارہ بجے اس وقت پڑھاتے تھے سبق پڑھا کر پھر اٹھتے تھے صبح سے پڑھانا شروع کیا نماز کے بعد تیس سبق ہیں چالیس سبق ہیں پڑھا کر پھر اٹھتے تھے پھر روٹی کھاتے تھے یہ طریقہ ہوتا پھر وہ جو مثلا ارشاد والے پڑھ رہے ہیں ان سے سیدھا پوچھا ان کو نہیں آیا تو قدوری والے تم بتاؤ ان کو نہیں آیا کافیا والے تم بتاؤ شرح جامی والے تم بتاؤ اوپر آ رہے ہیں اوپر والوں کو نہیں آتا تو جلدی کرو کان پکڑو کھڑے ہیں وہ موقع والے والے سیکھا ارشاد والوں کا موقع والے والے کھڑے ہیں کان پکڑ کے یہ طریقہ ہوتا تھا بتاؤ جلدی کرو کیا سیکھا ہے جانتے ہیں سارے لوگ پرانے جو پڑھتے تھے یہ یا ہے نا یا یہ بھی مجزوم ہے کیا ہے ہاں پہلے یالم پر معطوف ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے کبھی تو دے دیتے ہیں نا زیر اور کبھی کیا دیتے ہیں زبر یہ زبر کیوں دیتے ہیں اس لیے کہ میم سے پہلے لام مفتو ہے نا اس لام کی رعایت کر کے زبر دے دی ہے ہے مجزوم لیکن لام کی رعایت کر کے کیا دے دی ہے زبر دے دی ہے اصل میں یہ مجزوم ہے بات سمجھ رہی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں منصوب ہے یہ مفتو ہے واو کے بعد ان مقدر ہے واو کے بعد کیا ہے ان مقدر ہے کون سا ان ہے بھی جہاں واو ان کا کیا موقع ہے تو یہ ہے واو جمع کیا ہے واو جمع ایک آتی ہے یہ نحب کا اصول ہے افسوس یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں کے اندر یہ پڑھتے ہیں شرح جامی کافیہ حالانکہ قرآن پاک کی تراکیب جو ہے وہ زیادہ تر الفیہ کے اندر ہیں والد صاحب کا یہ دور ہوتا تھا کہ کافیہ کو نصاب سے خارج کر کے الفیہ رکھو الفیہ اور ابن عقیل الفیہ ابن عقیل اور ایک ہے قطر الندا بڑی قیمتی کتاب ہے نحب کی سمجھا وہ ہے نہیں بس یہ یہ کتابیں یہ بصریوں کی نحب ہے ساری اس کے اندر بہرحال جو بھی ہے تو ہے تو یہاں حضرت واد جمع ہے لا لا تاکولی سما کا تشرب اللہ نا مچھلی نہ کھا درا حالے کے تو دودھ بھی پیے یہاں واو جو ہے یہ جمع کے لیے اس کے بعد ان مقدر ہے یہ بھی واو جمع کے لیے ہے یا عالم اول اور یا عالم ثانی کو جمع کیا جا رہا ہے اس لیے اس کے بعد ان مقدر ہے ایک قول یہ بھی ہے دو باتیں ہو گئی تو رومانا وجال احمد صابرین اور جانتا ہے اور ابھی تک نہیں جانا صبر کرنے والوں کو کن تم ان قبل تلقو ہو ملامت بر انہضام ملامت بر انہضام شکست کھانے پر ملامت ہو رہی ہے اے صحابہ تم تو بدر کے بعد کہتے تھے کہ اگر کوئی جہاد ہوا تو خدا دیکھ لے گا کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں کتنی مشقت کرتے ہیں جہاد کے اندر اب جب موقع آیا تو تم بھاگ گئے سمجھا نا جی غلط کن تم اور البتہ تاکہ تھے تم تمنا کرتے تھے تم موت کی حضرت موت کی تمنا تو حرام ہے یہ کس طرح تمنا کرتے تھے موت پر لکھائے وہ یہ شہادت و ادرو علمانی ہاں شہادت کی موت مراد ہے شہید ہو کر مرنے کی پہلے اس کے ملو تم اس کو کی دیکھ لیا تم نے آج اس موت کو موت کو دیکھا مانا اسباب موت کو اخباب خباب از جلالین اجل ہرب از جلالین ہے سباب موت کو یعنی جنگ کو تم نے دیکھ لیا اور تم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے اب حضرت وما محمد اللہ رسول یہ بھی زجر ہے مومنین کے لیے ابھی میں نے بتایا نا کہ جب حضرت گڑھے میں گر گئے شیطان بئیمان نے آواز دے دیا ان محمدن قد کو